آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال تعالى في مقام آخر استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت رکھی ہے اور وہ نعمت یہ ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں یہ انسان ہے گنہگار ہے برائی میں زندگی گزارتا ہے لیکن پھر جب اپنے مالک کے سامنے اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں معافی قبول ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کا گناہوں کو معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور میری بہنوں اللہ نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ اللہ ہمارے گناہ کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی چھپاتے ہیں ہمارے گناہوں کو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے پہلے زمانے میں بنو اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی انسان مرد ہو یا عورت کوئی گناہ کرے تو اس کے دروازے کے اوپر قدرتی طور پر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج رات اندھیرے میں اس نے یہ گناہ کیا ہے اللہ اللہ عجیب معاملہ تھا بہنوں کوئی بھی گناہ کرو چھپ کر کے کرو لیکن قدرتی طور پر دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے یہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے آپ کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے اللہ اس گناہ کو چھپا دیتے ہیں اس پر ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی خود جان بوجھ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرے لوگوں کو اپنی برائیاں بتلائے تو یہ خود اس کا قصور ہے اس کا خود کا گناہ ہے اور میری بہنوں یہ بڑی خطرناک عادت ہے اگر کسی میں ایسی عادت ہو تو اللہ کے واسطے اس عادت کو چھوڑ دے کہ گناہ کرے اور پھر اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بتلاتی پھرے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی پھرے یہ بہت خطرناک چیز ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں بعض بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے گناہ کا تذکرہ کرتی ہے گناہوں کی بات کرتی ہے کہ میں نے فلانی فلم دیکھی اس میں ایسا ایسا دیکھا دوسری بہن بھی سامنے سے کہتی ہے میں نے بھی فلانی فلم دیکھی اس میں ایسا ایسا دیکھا میری بہنوں گناہ کر کے اس گناہ کو کسی کے سامنے بتلانا بیان کرنا یہ بڑی بری عادت ہے اللہ تعالی ایسی عورتوں سے مردوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی ستاری کی شان ہے اللہ کی مہربانی کی شان ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توفیل ہے حضور کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے گناہوں کو ڈھانک دیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں دعا کے بارے میں کہ جب دعا مانگو تو دعا میں اللہ سے یہ بھی کہو کہ اللہ تو نے دنیا میں میرے گناہ کے اوپر چادر ڈالی ہے تو نے میرے گناہ کو دنیا میں چھپایا ہے اے اللہ قیامت کے میدان میں بھی میرے گناہوں کو چھپا دینا میرے گناہ کے اوپر چادر ڈال دینا میرے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دینا اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرنا بہنوں قیامت میں سب لوگ موجود ہوں گے ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے بھائی بہن بھی ہوں گے استاد بھی ہوں گے رشتے دار بھی ہوں گے گھر والے بھی ہوں گے اور ذرا سی دیر کے لیے سوچو ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے بہنوں اگر ہمارے گناہ کو اللہ تعالی قیامت کے دن سب کے سامنے کھولنا چالو کر دے تو ہم کو کتنی ذلتی ہوگی کتنی بدنامی ہوگی کتنی رسوائی ہوگی اس لیے کہ ہمارے حضور نے بہت تکلیف سے اس امت کے لیے دعائیں مانگی اور جب ہمارے گناہ کھل کے سامنے آئیں گے تو حضرت نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی سب لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ ڈکلیئر ہوں گے تو ہمارے رشتہ داروں کے سامنے ماں باپ بھائی بہن گھر والوں کے سامنے جب گناہ ڈکلیئر ہوں گے تو پتہ نہیں ہماری کیسی رسوائی اور بدنامی ہوگی اس لیے اللہ سے دعا میں کہو اللہ کی جو ننانوے نام ہیں نائنٹی نائن ہولی اور بابرکت نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اس میں ایک نام ہے ستار ستار کے معنی جو چھپاوے بندوں کو بندوں کے برائیوں کو چھپاوے تو اللہ کو دعا میں یہ کہو اے ستار اے چھپانے والے اللہ تو نے دنیا میں ہمارے گناہ کو چھپایا تو قیامت کے میدان کے اندر بھی چھپا دینا تو قیامت کے دن کسی کے سامنے ڈکلیئر مت کرنا کسی کے سامنے اس کو ظاہر مت ہونے دینا یہ چیز اپنی دعا کے اندر اللہ سے کہو اب میں آپ کو بتلاتا ہوں گنا پر معافی کیسے مانگنی کیسے اللہ سے معافی مانگیں گے گنا کے اوپر ریاض الصالحین میں اس کے مؤلف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچے درجے کے محدث بھی ہے بہت اونچے درجے کے اللہ کے ولی ہے انہوں نے گناہ کی معافی کے لیے جو باتیں لکھی ہے ان باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ معافی کے لیے استغفار کے لیے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو گناہ کرنے کی عادت ہو ہم اس گناہ کو چھوڑ دیوے گناہ سے نکل جاوے گناہ کو چھوڑ دیوے یہ پہلی شرط ہے کہ جس گناہ کے اندر ہم لوگ ہو ان گناہوں کو ہم چھوڑ دیوے آج ہمارا حال کیا ہے کہ گناہ کرتے بھی ہے اور پھر ساتھ میں توبہ بھی کرتے ہیں گناہ بھی چالو اور اللہ سے معافی مانگنا بھی چالو عجیب بات ہے میری بہنوں ہم لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے پردہ نہ ہو بدن کے اوپر بغیر برقے کے گھر سے باہر نکلے اب کسی نوجوان لڑکے نے اس کو دیکھا اور وہ دیکھ کر کے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر مار رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو کیسی بے پردہ یہ عورت جا رہی ہے کیسی بغیر برقع کی یہ عورت جا رہی ہے میری بہنوں یہ عجیب انسان ہے عجیب مرد ہے کہ ایک تو اس بے پردہ عورت کو دیکھتا بھی ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ توبہ یہ کیسی توبہ ایک تو گناہ کر رہا ہے بے پردہ عورت کو دیکھ رہا ہے اور پھر ساتھ میں توبہ کر رہا ہے کیسی مزاق کر رہا ہے ایک بہن ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے تم اس کے پاس میں جا کر کے کھڑی ہو گئی اور تم نے بھی ساتھ میں ٹیلی ویژن کو دیکھنا چالو کیا اور پھر تم اس بہن کو کہو ارے بہن توبہ توبہ تو ٹی وی دیکھ رہی ہے تو فلم دیکھ رہی ہے میری بہنوں یہ کیسی توبہ ہے یہ تو مذاق ہے کہ ہم خود بھی اس بہن کے ساتھ ٹی وی دیکھے ٹیلی ویژن دیکھے اور پھر ہاتھ کو منہ پر مار کے کہوے کہ توبہ توبہ کیسا تم ٹی وی دیکھتے ہو عجیب ہماری توبہ ہے اسی طریقے سے ایک بہن کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کی قیمت کرتی ہے بری باتیں کرتی ہے اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتی ہے میری بہنوں یہ عادت غلط ہے سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ جو گناہ کر رہی ہو ان گناہ کو چھوڑ دو میں آپ کو کہتا ہوں آپ گھر میں اکیلے اکیلے بیٹھ کر کے ایک لسٹ تیار کرو وہ لسٹ تیار کرو کہ ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں کتنی برائیاں ہیں ایسے بھی اللہ کے فرشتے تو روزانہ ہمارے گناہ کی لسٹ بناتے ہیں جو گناہ بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کی لسٹ بناتے ہیں لیکن کبھی بیٹھ کر کے ہم خود بھی لسٹ بناوے کہ میں کتنے گناہ کرتی ہوں گیبت کرتی ہوں جھوٹ بولتی ہوں یہ کرتی ہوں سارے گناہ کی لسٹ بناؤ اور لسٹ بنا کر کے گناہ کو چھوڑو کہ آج سے میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا یہ گناہ چھوڑ دیا یہ گناہ چھوڑ دیا, گناہ چھوڑ دیا ہر ایک پر چوکڑی لگاؤ نشان لگاؤ یہ پہلی شرط ہے کہ جس گناہ کو ہم کرتے ہو اس گناہ کو چھوڑ دو میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں کوئی سکہ گر جائے کوئن گر جائے اب وہ جو کوئن بیت الخلا کے اندر ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈالو جو کوئن گندگی میں گرا ہے ناپاکی میں گرا ہے اس پر پانی ڈالو تو پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ کوئن پاک ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس کو پاک کرنا ہو تو اس سکے کو اس کوئن کو باہر نکالو اور باہر نکال کر کے ذرا سا پانی ڈال دو انشاءاللہ اللہ وہ سکہ کوئن پاک ہو جائے گا بالکل یہی حالت ہے کہ گناہ کی گندگی کے اندر اگر ہمارا دل پڑا رہے گا ہماری زبان پڑی رہے گی ہمارا بدن گناہ کی ناپاکی میں پڑا رہے گا تو پھر اس پر توبہ کا پانی ڈالیں گے استغفار کا پانی ڈالیں گے تو ہمارا بدن پاک نہیں ہوگا پہلے اپنے آپ کو گناہ سے باہر نکالو جب گناہ سے باہر نکالو گی تو اللہ تعالی تھوڑی سی معافی کے اوپر انشاءاللہ معاف فرما دیں گے دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے ندامت ہونی چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے تیری نافرمانی کی اے اللہ میں نے تیرا گناہ کیا دل میں تکلیف ہونی چاہیے میری بہنوں آج بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور شرماتے بھی نہیں گناہ کرتے ہیں اور دل میں تکلیف بھی نہیں ہوتی ایک سیدھی سیدھی بات ہے کہ شوہر کی نافرمانی ہو گئی ہم دس مرتبہ اس کو سوری کہیں گے معافی مانگیں گے ہم کو بے نہیں رہے گی کہ جب تک ہمارا شوہر ہسبند راضی نہ ہو جاوے ہمارا دل بے چین رہتا ہے میری بہنوں ایک شوہر کی نافرمانی ہو جاوے ہم کو دل میں بے چینی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر بے چینی نہیں ہوتی ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہوتی افسوس افسوس ہماری زندگی پر افسوس کہ دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے ہم لوگ نہیں ڈرتے میری بہنوں توبہ نام ہے ندامت کا الندم ندامت کہتے ہیں شرمانا پچھتانا دل میں تکلیف کا ہونا بے چینی کا ہونا دل بے چین ہو جاوے کہ میں نے میرے اللہ کی نافرمانی کر ڈالی اچھا یہ بے چینی کتنی پیاری چیز ہے میں ابھی ایک عورت کا عجیب قصہ انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں پہلے تیسری شرط سن لو کہ معافی اور استغفار کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے سامنے پکا وعدہ اور ارادہ کرے کہ میں فیوچر میں بھوشیہ میں پھر سے کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گی اس کا پکا ارادہ ہو اور اللہ سے پکا وعدہ ہو دیکھو ہم جب دعا کریں معافی مانگے تب تو دل سے پکا ارادہ بھی کر لو پکا وعدہ بھی کر لو لیکن ہم انسان ہیں ہمارے ارادے بھی کمزور ہے ہمارے وعدے بھی کمزور ہیں ایک مرتبہ وعدہ کر لیا اللہ کو کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گی ارادہ بھی کر لیا یہ انسان کمزور ہے آئندہ فیوچر میں اگر اس کا ارادہ ٹوٹ گیا وعدہ خلافی ہو گئی اور دوبارہ گناہ کر لیا تو دوبارہ معافی مانگ لو دوبارہ وعدہ کرنے کے بعد پھر ٹوٹ گیا تو پھر اللہ کے سامنے وعدہ کر لو لیکن بات یہ ہے کہ کچا پکا نہیں پکا پکا وعدہ اللہ سے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گی پھر ٹوٹ جا رہے بات الگ ہے انسان ہے بھول ہو جاتی ہے اللہ بڑے رحمان ہے معاف کر دیں گے دوسری مرتبہ بھی تیسری مرتبہ بھی لیکن جب اللہ سے وعدہ کرو تو میری بہنوں پکا وعدہ کرو کیسا پکا وعدہ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنوعی میں اس پر ایک شعر کہا تو بے حقیقت با خدا تو بے حقیقت با خدا نہ شکنم جا شود استن جدا اے اللہ میں نے تیرے دربار کے اندر توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے ایسی سچی حقیقی پکی توبہ کی ہے کہ اب تو میرے بدن میں سے جان نکل جاوے میری روح نکل جاوے تو بھی میں دوسری مرتبہ گنا نہیں کروں گا جان چلی جاوے تو بھی میں دوسری مرتبہ گنا نہیں کروں گی ایسی سچی پکی مضبوط توبہ کرے اللہ سے وعدہ کرے یہ تیسری شرط ہو گئی بہنوں اور چوتھی شرط بھی آپ کو بتلا دوں کہ اگر گناہ ایسا ہو کہ جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو تو اس انسان سے بھی معافی مانگ لے ہوئے جیسے کسی بہن کی قیمت ہم نے کسی کی کی تھی اس بہن سے معافی مانگ لے وے کسی بہن کو گالی دی تھی اس بہن سے معافی مانگ لے وے کسی بہن پہ توہمت الزام لگایا تھا اس بہن سے معافی مانگ لے وے کسی کی کوئی چیز ہم نے لے لی کسی کا روپیہ پیسہ لے لیا کسی کی چوری کر لی تو اس کا وہ پیسہ واپس کر دے وے اس کی وہ چیز واپس کر دے وے قرض لیا ہو وہ واپس کر دے رہے تو اگر انسان کے بارے میں وہ حق ہے تو اس کا حق ادا کر دے رہے تب جا کے معافی ہوگی یہ چار شرطیں ہو گئی معافی مانگنے کے لیے نمبر ایک جو گنا ہم کر رہی ہے اس گنا کو چھوڑ دو دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کے اوپر دل میں شرماؤ بے چینی ہو تکلیف ہو تیسری شرط یہ ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور وعدہ کرو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کسی بندے کا حق ہو کسی کا حق ہو اس سے معافی مانگ لو کسی کی کوئی چیز لی ہو تو اس کو واپس کر دو جب یہ چار چیزیں جمع ہو جائے گی اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیں گے حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک شرط چھوٹ گئی تو پھر معافی نہیں ہوگی اللہ معاف نہیں کریں گے یہ چار چیزیں بہت ضروری ہے اب اس پر میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناتا ہوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کا حدیث میں آتا ہے مدینہ منورہ میں ایک فیملی رہتی تھی جس کا نام تھا جوہینا جوہینا ایک فیملی کا نام ہے اس فیملی میں سے ایک عورت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی حضور کے پاس آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ایک غلطی ہو گئی میں نے زنا کر لیا مجھ سے زنا ہو گیا اور اس زنا کے گناہ کی وجہ سے میں پریگنٹ ہوں میرے پیٹ میں بچہ ہے واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بیچ میں ایک خاص بات بتلا دوں جس کو آپ ذہن میں فٹ کر لو اپنی میموری میں دماغ میں بٹھا لو کہ صحابہ کے رام سے جو غلطیاں ہوئی وہ غلطی اللہ کی طرف سے کروائی گئی اس لیے کہ وہ جو مبارک زمانہ تھا وہ زمانہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے انسانوں کے واسطے ایک سیمپل تھا نمونہ تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی غلطیاں کروا دی تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو سبق مل جاوے لیسن مل جاوے نصیحت مل جاوے بعض چھوٹی چھوٹی معمولی غلطی جو نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے ایسی کچھ چک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو گئی حضور ایک مرتبہ اثر کی نماز پڑھا رہے تھے اور دو رکعت پر حضور نے سلام پھیرا دیا حالانکہ آپ کو معلوم ہے اثر میں چار رکعت ہے لیکن حضور نے دو رکعت پہ سلام پھرا دیا یہ معمولی سی بھول ہو گئی اور یہ اللہ نے کروائی اس لیے کروائی تاکہ امت کو مسئلہ مل جاوے کہ کوئی آدمی مرد یا عورت دو رکعت پر بھول سے سلام پھرا دے وے تو اس کو کیا کرنا ہے جب حضور نے سلام پھرا دیا تو پیچھے سے ایک صحابی نے لکما دیا اقصرت یا رسول اللہ ام تنسا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کے لیے قانون بدل گیا آج تک چار رکعت تھی آج سے دو رکعت ہو گئی یا آپ بھول گئے جب یہ بات سنی حضور فوراً کھڑے ہو گئے کچھ نہیں بولے اور کھڑے ہو کر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لی سلام پھرایا اور سلام پھرا کر کے صحابہ کو فرمایا انی لا انسا ولا کنی انسا میرے صحابہ میں بھلایا گیا اللہ کی طرف سے میری بھول ہوئی تاکہ میری امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اس طریقے سے بھول ہو جاوے تو کیسے نماز پوری کرنے کی اور دوسری کچھ غلطی صحابہ سے کروائی گئی تاکہ بعد والی امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے اس لیے صحابی عورتوں کے لیے صحابہ کے لیے کبھی دل میں غلط خیال مت لانا یہ تو ہمارے بڑے ہیں اللہ نے ان سے غلطی کروائی تاکہ ہم کو مسئلہ معلوم ہو جاوے تو یہ عورت حضور کی خدمت میں آئی کتنا عجیب واقعہ ہے اس عورت کا بہنوں اور آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی زنا ہو گیا اور زنا کی وجہ سے میں پریگنٹ ہوں میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والی کو بلایا باپ کو بڑے کو بلایا اور بلا کر کے ان کو سمجھا دیا کہ ابھی اس کو لے جاؤ ابھی لے جاؤ میرے پاس سے ابھی کوئی سزا نہیں ابھی لے جاؤ میرے پاس سے بعض حدیث کی کتاب میں آیا ہے کہ وہ عورت حضور کی خدمت میں آ کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرو پاک کرو مجھے مجھ سے ایک گنا ہو گیا زنا کا اس گناہ سے مجھے پاک کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جا میرے پاس سے میرے پاس سے تو چلی جا وہ عورت حضور کے فرمانے پر چلی گئی گئی اور پھر آئی اور پھر آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر زینا کا بچہ ہے آپ مجھے پاک کر دیجئے حضور میرے پیٹ کے اندر زنا کا بچہ ہے آپ مجھے پاک کر دو بہنوں سوچنے کا مقام ہے کیسی عورت گنا ہو گیا کوئی پولیس پکڑنے نہیں گئی وہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی خود آئی کیسی ان لوگوں کی زندگی تھی کہ گناہ ہوا تو خود آئی کہ حضور مجھے پاپ کر دو حضور نے فرمایا تو چلی جا اس کے والی کو کہا اس کو لے جاؤ تو دو بار آئی سیکنڈ ٹائم آئی اس کے دل میں بے چینی تھی دل میں چین نہیں تھا تکلیف تھی پھر آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا تھا زنا کا بچہ میرے پیٹ میں ہے آپ مجھے پاک کرو کیسی دل میں بے چینی ہوگی اب جب دوسری مرتبہ آئی تو حضور نے اس کو مسئلہ سمجھایا کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے ہم ابھی تجھے سزا نہیں دیں گے اس لیے کہ تیرے بچہ نے کوئی قصور نہیں کیا تو نے گناہ کیا ہے وہ بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ تو معصوم ہے اس نے کیا غلطی کی ہے اگر ابھی ہم تجھ کو سزا دیں گے تو وہ معصوم بے قصور بچے کو بھی سزا ہو جائے گی ابھی ہم تجھے سزا نہیں دیں گے جا جب بچہ پیدا ہو جائے گا بچہ تیرے پیٹ میں سے دنیا میں آ جائے گا تب جا کر کے ہم تجھے سزا دیں گے وہ عورت چلی گئی بے چین بیٹھی رہی جب مہینے گزر گئے وقت گزر گیا اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کر کے خود حضور کی خدمت میں آئی اور آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا میرا بچہ اب تو مجھے پاک کر دو جو سزا ہے دے دو تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں میری بہنوں چھپنے کا سوال نہیں خود آئی حضور کے پاس بچہ پیدا ہونے پر تیسری مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا کہ بہن ابھی جو یہ تیرا بچہ ہے وہ تیرا دودھ پی رہا ہے تیرے دودھ کی اس کو ضرورت ہے ابھی اگر ہم تجھ کو سزا دیں گے تو یہ بچہ بےچارا بھوکا پیاسا رہے گا جا ابھی تو دودھ پیلا اس کو جب تک یہ دودھ پی رہا ہے ہم تجھے سزا نہیں دیں گے وہ عورت چلی گئی اس نے اپنے بچے کو جلدی جلدی دودھ کی عادت چھوڑوا دی اور روٹی کھاتا کر دیا اللہ اکبر کیسی عورتیں تھیں توبہ کے لیے کیسی بے چین رہتی تھی معافی کے لیے کیسے بے چین رہتی تھی کہ بچے کا دودھ چھڑایا روٹی کھاتا کر دیا جب بچہ روٹی کھاتا ہو گیا تو بچے کو ہاتھ میں لے کر کے آئی بچے کے گود میں اٹھا کے لے کر آئی بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آ کر کہتی ہے حضور میرے بچے نے میرا دودھ چھوڑ دیا ہے اب تو روٹی کھاتا ہو چکا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے پاک کر دو میرے گناہ سے مجھے پاک کر دو تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس سے بچے کو لے لیا کسی دوسرے کو دیا اور یوں کہا کہ اس بچے کو تم کو بڑا کرنا ہے اس کی پرورش کرنی ہے اس کو پالنا اور سنبھالنا ہے اور پھر اس عورت کو سزا حضور نے دی جو اللہ کے یہاں کا قانون جو سزا تھی اس عورت کو ایک میدان میں لے گئے اور مدینہ کے لوگوں کو جمع فرمایا اور جمع کر کے اس عورت کو پتھر مارے گئے سب لوگوں نے مل کر کے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ پتھر مارتے مارتے اس عورت کو موت آ گئی وہ عورت مر گئی یہ شریعت کی سزا تھی کہ جس عورت نے یا مرد نے شادی کی ہو اور شادی کرنے کے بعد وہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار کے مار ڈالا جائے جب اس کو پتھر مارے گئے اور پتھر مار کر کے اس کی موت ہو گئی میری بہنوں یہ شریعت کا قانون ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت شادی کے بعد زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر کے ختم کر دیا جائے اور اگر شادی سے پہلے کوئی زنا کرے مرد یا ہو مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ سبحان تعالی نے اس کے لیے سپاٹے مارنے کی سزا مقرر فرمائی ہے کہ ایسے مرد کو ایسی عورت کو سپاٹے مارے جائے کوڑے مارے جائے اور سپاٹے مارنے کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ لا بہیما ماں فی دین اللہ کہ جب ان کو سپاٹے مارے جائے تو سپاٹے مارتے وقت پر دل میں رحم نہیں آنا چاہیے دل میں مہربانی نہیں آنی چاہیے کہ انہوں نے اللہ کا قانون توڑا ہے اللہ کا حکم توڑا ہے اور قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ازانی فج منہما مئت جلدا مرد زنا کرے کہ عورت زنا کرے ان کو سو سپاٹے لگاؤ سو سپاٹے ان کو مارو بہنوں ناراض مت ہونا قرآن کی ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ قرآن کی بات ہے اپنی بات نہیں ہے برا مت لگانا اور برا لگ جائے تو میں ایڈوانس سوری کہہ دیتا ہوں یہ سور نور کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ آیت کیا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان کو سو سپاٹے مارو دیکھو فرسٹ نمبر پر پہلے نمبر پر اللہ نے عورت کا ذکر کیا ہے ازانیت جو ہماری بہنیں عربی پڑی ہوئی ہے وہ سمجھتی ہے اس بات کو کہ پہلے نمبر پر اللہ نے عورت کو بیان فرمایا اور سیکنڈ نمبر پر مرد کو بیان فرمایا اور جہاں چوری کی سزا آ رہی ہے آگے وہاں فرمایا سارے کو سارے ماں جزا بما کا سبا وہاں یہ فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت وہاں چوری کے مسئلے میں مرد کو پہلے بتلایا عورت کو سیکنڈ نمبر پر بتلایا مفسرین نے بڑی نقطے کی بات لکھی ہے وہ یہ کہ چوری کی بیماری چوری کا گناہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اسی لیے کو مرد کو پہلے نمبر پر وساری عورت چوری کرے دوسرے نمبر پر لیکن جہاں زنا کی بات آئی وہاں اللہ نے قرآن میں پہلے نمبر پر عورت کو بیان فرمایا ازانیت وزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد میری بہنوں حقیقت بات ہے کہ اگر ہماری بہنیں خود اپنی ذات پر کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ زنا اللہ وجود میں نہیں آئے گا یہ روگ یہ بیماری عورتوں کی غلطی سے زیادہ چلتی ہے یہ گناہ عورتوں کی غلطی سے زیادہ سامنے آتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی بات ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں پہلے نمبر پر عورت کا ذکر کیا ازانی تو اللہ ہماری تمام بہنوں کی پوری دنیا کی ایمان والی عورتوں کی مردوں کی زنا کی بیماری سے حفاظت فرمائے اور اس برائی سے اس گناہ سے سچی اور پکی تو بات فرمائے تو اس عورت نے چونکہ وہ شادی والی عورت تھی اسی لیے حضور نے اس کو یہ سزا دی میدان میں نکالا اور صحابہ کو فرمایا پتھر مارو سب نے پتھر مارنے شروع کیے اور اتنے پتھر مارے کہ اس عورت کی موت ہو گئی میری بہنوں کیسی عورت ہے جان دے دی موت آ گئی لیکن اللہ کا حکم پورا کیا توبہ کر لی پاک ہو گئی جب اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو اس کے بدن میں سے خون کا قطرہ اڑا اور خون جب اڑا تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی ہے ان صحابی کے بدن کے اوپر اس عورت کے خون کا قطرہ اڑا خون کے چیٹے اڑے تو حضرت خالد کچھ برا بھلا کہنے لگے چونکہ ان کے کپڑے کے اوپر خون اڑا تھا تو حضرت خالد کچھ برا بھلا کہنے لگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت خالد اس عورت کو برا برا کہہ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ارشاد فرمایا خالد اس کو برا مت کہو اس عورت نے جو توبہ کی ہے اس عورت نے جو اللہ سے معافی مانگی ہے اتنی بڑی معافی مانگی ہے کہ کوئی بڑا افسر جو چنگی پر بیٹھ کر کے ظلم کرتا ہو آخری درجے کا ظلم کرتا ہو اس ظلم کرنے والے افسر سے بھی بڑی توبہ کہ وہ بڑا ظالم افسر توبہ کرے اس کی توبہ سے بھی بڑی توبہ اس عورت نے کی ہے اس عورت کو برا بھلا مت کہو حضور نے حضرت خالد کو روک دیا ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے یوں فرمایا اس عورت نے کتنی بڑی قربانی دی کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اپنی جان کی قربانی دے دی مر گئی لیکن شریعت کا قانون پورا کیا کہ اس نے زنا کی سزا میں اپنے آپ کی موت کو پسند کر لیا مر گئی لیکن اپنے آپ کو اس نے پاک کر لیا پھر اس عورت کو گسل کفن دیا گیا جنازے کی نماز کی تیاری ہوئی جب جنازے کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اللہ کیسی خوش نصیب عورت کیسی خوش نصیب عورت اور کیسی اس نے توبہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور آپ نماز پڑھا رہے تو سلی علیہ وقد زنت حضور آپ اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے یہ تو زینا کار عورت تھی اس نے تو زنا کیا تھا حضور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عجیب جواب دیا میری بہنوں یہ جواب دیا کہ عمر ارے عمر سنو اس عورت نے جو توبہ کی ہے اس عورت نے جو معافی مانگی ہے اللہ سے اور توبہ میں اپنی جان دے دی ہے اگر مدینہ کے سیونٹی ستر لوگوں کو اس کی توبہ تقسیم کر دی جاوے بڑے بڑے ستر سیونٹی گنہ گاروں کو اس کی توبہ تقسیم کر دی جاوے بانٹ دی جاوے تو اللہ تعالی ستر سیونٹی گنہ گاروں کو معاف کر دیں گے اس ایک عورت نے ایسی بڑی توبہ کی کہ ستر بڑے بڑے گناگاروں کو اگر اس کی توبہ تقسیم کی جاوے بانٹ دی جاوے تو ستر کے ستر کی مغفرت ہو جاوے میری بہنوں کیسی عورتیں تھی کیسے ان کے دل کے جذبات تھے کہ جان دے دی شریعت کا حکم پورا کیا اور اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر دیا معاف کروا لیا یہ تو اسلامی حکومت کے اندر یہ سزا ہوتی ہے میری بہنوں اس عورت کی حدیث سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے یہ سبق ملتا ہے گناہ ہو جائے نافرمانی ہو جائے بے چینی ہمارے دل میں ہو رو رو کر کے ہم اللہ سے سچی اور پکی معافی مانگ لے توبہ کر لے اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں بڑے بخشنے والے ہیں میری بہنوں رمضان کی مبارک راتیں ہیں مبارک دن ہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے اپنے گناہوں پر سچی معافی سچی توبہ کرنا اور دیکھو جب ایک مرتبہ ہم سچی معافی مانگ لیوے یہ چار شرطوں کے ساتھ جو چار میں نے آپ کو بتلائی شروع کے اندر پھر معافی مانگنے کے بعد فیوچر میں بھوشیہ میں خود اپنے گناہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے ایک مرتبہ معافی مانگ لی پھر اس گناہ کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگی یقین کے ساتھ اور اللہ نے معاف کر دیا اب معافی ہو گئی اور بار بار اس کو یاد مت کرو اور دیکھو میں معافی کا فائدہ آپ کو بتاؤں معافی کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھو جس زمین پر گناہ کرتے ہیں جس جگہ پر گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن گواہی دے گی وہ جگہ یوم ازن تو حدیث اخبار رہا بے ان رب کا لہا قیامت کے دن زمین بولے گی جگہ بولے گی اس نے یہ گناہ کیا تھا یہ زمین گواہی ہو گواہ بنتی ہے نمبر دو ہم اپنی باڈی سے گناہ کرتے ہیں بدن سے گناہ کرتے ہیں تو یہ باڈی بھی قیامت کے دن اللہ کو گواہی دے گی علی منخیم آلہ افواہ منا تد ارجلو ہم با قانو قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے آنکھ بولے گی کان بولیں گے جو گنا کیے وہ بولیں گے یہ ہماری باڈی دوسرے گواہ ہے نمبر تین یہ جو دو فرشتے ہمارے پاس ہیں کہ کاتبین یہ گنا لکھنے والے یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے نمبر چار جس بک میں جس امال نامے میں جس چوپڑے میں یہ گناہ لکھتے ہیں وہ بک وہ امال نامہ قیامت کے دن بولے گا وہ وجدو ماں ما امل انسان کہے گا ماںل کتاب لا ولا کبیرتا الا کبیر اس بک میں اعمال نامے میں سارے گنا لکھے ہوئے ہیں تو چار وٹنس ہیں چار گواہ ہے ہمارے گنا پر ایک تو جس جگہ پر جس زمین پر گنا کیا ایک ہماری باڈی ایک فرشتے اور ایک چوپڑا امال نامہ یہ چار وٹنس ہیں لیکن لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ یا بندی سچے دل سے توبہ کرے آنسو بہاوے اللہ کے سامنے روے تو اللہ زمین کو بھلا دیتے ہیں زمین بھول جاتی ہے اللہ باڈی کو بدن کو بھلا دیتے ہیں بدن بھول جاتا ہے اللہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں فرشتے بھول جاتے ہیں اور جس امال نامے میں لکھا تھا وہ امال نامے میں سے بھی اللہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں او ہو میری بہنوں کتنی بڑی اللہ کی مہربانی کہ ایک بندی نے ایک بندے نے سچی توبہ کر لی اللہ کے سامنے معافی مانگ لی اللہ نے زمین کو بھلا دیا بدن کو بھلا دیا فرشتوں کو بھلا دیا اور اللہ نے امال نامے میں سے بھی مٹا دیا کتنے مہربان ہے اللہ کتنے رحم کرنے والے ہیں اللہ میری بہنوں آؤ آج ہی سے نیت کرو کہ جس گناہ کو ہم کرتے ہیں چھوڑ دیں گے اور گناہ کے بارے میں دل میں شرمائیں گے بے چینی ہوگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں گے کسی انسان کا کوئی حق ہوگا وہ ہم ادا کر دیں گے اور آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگ لیں گے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے وہ بڑے مہربان ہیں بڑے رحم کرنے والے ہیں اس کے دربار میں تو معافی مانگنے والے کی قدر ہے ارے دیکھو میری بہنوں وہ ہندا ظالمہ عورت کتنا بڑا ظلم کیا وہ ظالمہ عورت نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو حضرت حمزہ جب شہید ہوئے غزوہ عہد میں تو ہندا ظالمہ عورت نے آ کر حضرت حمزہ کے کان کاٹے ان کی لاش کے اوپر بیٹھ کے کان کاٹے ناک کاٹی پیٹ چیر دیا اور پیٹ چیر کے اندر سے حضور کے چچا کا مبارک کلیجہ نکالا اور کلیجا نکال کر کے غصے کے مارے اپنے دانت سے کلیجا چبایا کیسی گنہ گار عورت اللہ کے نبی کے چچا کے کان کاٹے ناک کاٹی پیٹ چیر دیا اندر سے کلیجا نکال کر کے اس کو دانتوں سے چبایا کیسی گنہگار عورت کیسی ظالمہ عورت کیسی کافی بہنوں جب اس ہندا نے اللہ کے سامنے تو باقی معافی مانگ لی اللہ نے اتنی بڑی گنہگار عورت کو معاف کر دیا اور وہ ہندا ایمان لائی معافی مانگی صحابی بن گئی آج ہم احترام سے نام لیتے ہیں حضرت ہندا رضی اللہ تعالی انہا اللہ اللہ کتنا مہربان خدا اتنی بڑی گنہ گار عورت کو جو اللہ معاف کر دے وے میری بہنوں اگر ہم بھی اللہ سے معافی مانگ لیں گے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے درست شریف پڑھو اور قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ جاؤ اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اللہ انشاءاللہ ہمیں معاف فرما دیں گے الحمد للہ اللہ سیدنا محمد والا سیدنا محمد کلما ذکر ذاکر و غفل عن غفلان ذکری ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا علا انت كنت من الظالمين یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ آج تک کی زندگی قسم قسم کے گناہوں میں گزری ہے اے اللہ آج ہم تیرے دربار میں پکی نیت کرتے ہیں کہ آئندہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے گناہ سے نکل جائیں گے اور گناہ نہیں کریں گے اور آج تک جو نافرمانی ہو گئی اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ندامت کرتے ہیں قریب تیری زمین پر چلتے ہوئے تیرے آسمان کے نیچے جیتے ہوئے اے اللہ تیرا پانی پیتے ہوئے تو نے ایمان دیا نعمتوں سے نوازا اور اے اللہ ہم تیری نافرمانی کرتے رہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو تیرے بے شمار بندے بندیوں کو معاف کر رہا ہے اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی معاف فرما ہم کو بھی معاف کر دے ہماری بھی مغفرت کر دے جو گناہ چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما جو سب کے سامنے کیے وہ بھی معاف فرما اے اللہ رات کے دن کے جان بوجھ کے انجان پن کے سارے گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا کسی کو معلوم نہیں لیکن اے اللہ تجھے تو معلوم ہے تو سب چیزوں کو دیکھتا ہے اے اللہ تیرے کرم سے ہم کو معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے اللہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے تجھے معافی بہت پسند ہے ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے بھائی بہنوں کی اور پوری دنیا کے مسلمان مردوں کی عورتوں کی جو انتقال کر گئے جو زندہ ہے اے اللہ سب کی مغفرت فرما سب کو معاف فرما دے سب کو اے اللہ جہنم سے چھٹکارا دے دے قبر کے عذاب سے چھٹکارا دے دے تیرے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما ایمان پر اپنے اپنے وقت پر موت عطا فرما اے اللہ توبہ والی پاکیزہ نیک زندگی عطا فرما اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے کرم سے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما اے اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں اولاد ہے ان اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے دیندار بنا دے حافظ قرآن عالم دین بنا دے دائی ذاکر شاکر مبلغ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے روزی روٹی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما جن کے گھر میں جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک صالح مناسب جوڑ کا انتظام فرما